السلام علیکم welcome to the third lecture کیسے ہیں آپ کام کیسا چل رہا ہے آپ نے پہلی ہوم ورک اسائنمنٹ پہ کچھ پروگرس شروع کی اگر اس میں آپ کو کوئی پرابلمس فیس ہو رہی ہوں تو میک شیور sure کہ آپ اپنے ٹیوٹر سے ضرور ہیلپ لیں اس جاب ٹو ہیلپ یو خیر بات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا کور کیا تھا پچھلی دفعہ ہم نے کمپیوٹنگ کے ایولیوشن کی بات کی تھی کہ کمپیوٹرز ایک زمانے میں بڑے بڑے بے ہنگم سے بیسٹ ہوا کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاور بڑھتی گئی ان کی کیپبلٹی بہتر سے بہتر ہوتی گئی اور ان کا سائز چھوٹے سے چھوٹا ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کاسٹ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے سو سال پہلے بلکہ پچاس سال پہلے جن چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کی ضرورت ہوتی تھی آج کل وہی چیزیں چند ہزار روپوں میں آپ کر سکتے ہیں سو so, وقت کے ساتھ ساتھ ایولیوشن نے یہ ہمیں دیا زیادہ power smaller size and low cost ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہم نے دیکھی کمپیوٹرز کے ایولیوشن کے بارے میں وہ یہ کہ پچھلے بہت سارے سالوں میں starting with the analytical engine computer کا ڈیزائن اتنا چینج نہیں ہوا صرف ٹیکنالوجی چینج ہوتی گئی ہے we started with mechanical computers then they became electro mechanical then they became vacuum vacuum tube based and these days we have computer which are transistor based in ان چاروں جنریشنس میں کمپیوٹرز کا ڈیزائن اتنا چینج نہیں ہوا بس ان کی ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے جس طرح انہیں بنایا گیا ہے وہ چینج ہوا ہے لیکن جو بنایا گیا ہے اس کے بیسک پرنسپلس اب بھی وہی ہیں جو شروع میں تھے ہمارا خیال ہے کہ quantum computing is going to change that quantum computing is a breathtaking new way of designing computer quantum computing کے ذریعے جو کمپیوٹر ڈیزائن ہوں گے ان کی کیپبلٹی آج کل کے کرنٹ ڈیزائن سے کہیں بہتر ہوگی maybe millions of times better so this is what we discuss last time let's move on to what we are going to do today آج ہمارا ٹاپک جو ہے that is the world wide web پچھلی دفعہ اس ٹاپک کو ہم نے تھوڑا سا چھیڑا تھا لیکن آج کا لیکچر جو ہے it is completely focused on that topic ہم بات کریں گے کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ اتنی پاپولر کیوں ہے ورلڈ وائڈ ویب کس طرح کام کرتا ہے اس کا اسٹرکچر کیسا ہے یہ شروع کیسے ہوا تھا یہ کس طرح ایوالو ہو رہا ہے اور فیوچر میں اس کا کیا بنے گا اور یہ بھی کہ ورلڈ وائی ویب کا ہماری ہیومن کائنڈ پہ اثر کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں ہماری کامرس پہ اس کے کیا افیکٹ ہیں کمپیوٹرز ورلڈ وائڈ ویب کی وجہ سے کس طرح چینج ہوئے ہیں so this is world wide web پہلا سوال اور آج کا لیکچر بہت سارے سوالوں کے جوابوں کے بارے میں ہے تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب ہے کیا چیز تو جناب in very simple terms it is just a collection of information huge collection بے شمار انفارمیشن اویلیبل ہے through the world wide web اور اس کلیکشن کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لاجیکلی یونیفائڈ ہے اور فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے لاجیکلی یونیفائڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن میں سے اس کلیکشن آف انفارمیشن میں سے اگر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا سادہ طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی پیس آف انفارمیشن تک جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ لاجیکلی یونیفائڈ ہے اور فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمیشن دنیا میں کسی ایک جگہ پہ نہیں پڑی ہوئی بلکہ دنیا کے بے شمار کمپیوٹرز میں پھیلی ہوئی ہے کوئی کمپیوٹر پاکستان میں پڑا ہے کوئی بنگلہ دیش میں ہے کوئی ایران میں ہے کوئی امریکہ میں ہے and all these computers they talk to each other اور ان سارے کے سارے کمپیوٹرز پہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اور ورلڈ بائی ویب کے ذریعے ہم اس انفارمیشن کو ایکسس کرتے ہیں سو لاجیکلی یونیفائڈ لیکن physically distributed all over the globe اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اے سورس آف انفارمیشن ہم اس انفارمیشن کو دیکھتے کس طرح اور دوسری بات یہ کہ وہ تو بات کی بات ہے کیا ہمیں اجازت ہے اسے دیکھنے کی کیا اس پہ کوئی پرابلمس تو نہیں ہے کیا ایسا تو نہیں کہ صرف خاص خاص لوگ اس انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں نہیں جناب everyone and anyone can access this information کوئی نیشنلسٹک اور آئیڈیولوجیکل اور ریشل اور ایون ریلیجس ریسٹرکشن نہیں ہے کوئی آدمی کسی وقت بھی اس انفارمیشن کو ایکسس کر سکتا ہے دے آر نو ریسٹرکشن اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کا کوئی بھی قصبہ جہاں پہ ٹیلیفون کا کنیکشن ہو وہاں سے آپ ورلڈ وائڈ ویب کی ساری کی ساری انفارمیشن کو ایکسس کر سکتے ہیں so everyone is allowed everyone is welcome web کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ it is unlike any other invention of the humankind انسانوں نے اب تک جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یہ اس سے بہت مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں بنی تھی which is shared by all of the human race is available to all of the human race is meant to be use by all of the human race so it's a invention جس میں اٹس اے انوینشن جس کے ذریعے سب کے سب لوگ جو دنیا میں ہیں وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں so it's a common shared resource for whole of the humankind تو جناب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ ایک ایسا انفارمیشن ریسورس ہے which which is is available to to every every one one اب اس انفارمیشن ریسورس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں جیسا کہ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہم ورلڈ وائڈ ویب کی بات کرتے ہیں we are talking about a collection of web pages تو اگر ہم ان میں سے کسی ویب پیج کو کرتے ہیں وزٹ کرتے ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ ویب کو ایکسس کر رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ویب کو ایکسس کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی کسی ایک ویب پیج کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے جناب آپ کو چار چیزیں کرنی پڑیں گی سب سے پہلے تو یہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں اور اسے آن کریں make sure connected to to the internet through the modem اور تھرو کمپیوٹر نیٹورک یہ دو کام ہو گئے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے براؤزر پہ ڈبل کلک کر کے اسے لانچ کرنا ہے چوتھا اور آخری کام یہ ہے کہ جس ویب پیج پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کا یو آر ایل آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد انٹر دبانا ہے and you are accessing web اب یہاں پہ میں نے دو ٹرمز یوز کی ہیں ایک براؤزر اور ایک یو آر ایل ان کے بارے میں میں تھوڑی سی اور گفتگو کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ براؤزر کیا ہوتا ہے تو جناب براؤزر ایک ٹول ہے براؤزر ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ ویب کے کانٹینٹ کو ایکسس کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں جس طرح اگر آپ نے ٹیلی ویژن پروگرامس دیکھنے ہو اس کے لیے آپ کو ٹیلی ویژن کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اگر آپ نے ویب کو دیکھنا ہے اس کے لیے آپ کو براؤزر کی ضرورت پڑتی ہے تو browser is a tool we used to look at the content which is available on the web پہلا براؤزر جو تھا وہ 1993 میں بنا تھا اس کا نام تھا Mosaic it was developed at the University of Illinois آج کل کے ماڈرن براؤزر جو ہیں اس براؤزر سے کہیں بہتر ہیں وہ براؤزر جب شروع میں بنا تھا وہ صرف ٹیکسٹ بیسڈ پیجز کو دیکھ سکتا تھا ان کو دکھا سکتا تھا آپ کو لیکن اس کے بعد اسے انہینس کیا گیا تاکہ اس میں گرافکس دیکھنے کی کیپبلٹی بھی آ جائے آج کل کے جو پاپولر براؤزرز ہیں مثلا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے یا پھر نیویگیٹر ہیں ان دونوں میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو پہلی دفعہ موزائک میں نظر آئی تھیں so Mosaic in a way is the granddaddy of all آل براؤزر تو براؤزر کی تو ہم نے بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں یو آر ایل کی کہ ایک یو آر ایل کیا ہوتا ہے یو آر ایل جو ہے it stand for U R L ایک ایڈریس ہوتا ہے ولڈ وائڈ ویب پہ جتنے بھی ویب پیجز ہیں ان سب کا اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے ہر ویب پیج کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے اور اس ایڈریس کو ہم یو آر ایل کہتے ہیں اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ تین مختلف یو آر ایل نظر آ رہے ہیں پہلا ایک بڑے مشہور نیوز پیپر کا ہے دوسرا میرے اپنے ہوم پیج کا ہے تیسرا ایک آرگنائزیشن کا ہے so this is how we write down the U R اس کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید بھی پتا لگے گا اچھا اب ہمارا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتا لگ گیا ویب پیجز کو ایکسیس کیسے کرتے ہیں اب یہ بتائیے کیا ان کو دیکھنے کے لیے ان کو ایکسس کرنے کے لیے کیا ہمیں کوئی کرایہ بھی دینا پڑے گا کیا ہمیں کوئی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی تو جناب we are quite lucky in the sense that most of the useful information on the world web is free anybody from anywhere can access it without paying anything without paying anything for it ہاں تھوڑا سا کانٹینٹ ویب پہ ایسا بھی موجود ہے جس کے لیے آپ کو کچھ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ پیمنٹ عموماً کریڈٹ کارڈ پیمنٹس کی صورت میں ہوتی ہے لیکن ویسے ویب پیجز ویسے یوزفل ویب پیجز کم ہیں اور فری ویب پیجز بہت زیادہ ہیں تو جناب ہم ویب پہ جا بھی سکتے ہیں ہمیں پتا بھی لگ گیا کہ زیادہ تر چیزیں ویب پہ فری ہیں اب ویب پہ اگر ایک دفعہ ہم ایک یو آر ایل انٹر کر دیں اس پیج پہ ہم چلے جائیں پھر ہم آگے کیسے بڑھیں ہم مزید ویب پیجز پہ کس طرح جائیں یا پھر ایک لفظ جو یوز ہوتا ہے ہم براؤزنگ کیسے کریں تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اب عموماً کسی بھی ویب پیج پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک خاص فارم کی ٹیکسٹ ملے گی وہ ہوگی بلو رنگ کی ٹیکسٹ اور وہ انڈر لائنڈ ہوگی ایسی ٹیکسٹ جو ہے اسے ہم ایک ہائپر لنک کہتے ہیں تو ویب پہ اگر آپ نے ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا ہو تو وہ عموماً ہائپر لنکس پہ کلک کرنے کے ذریعے کیا جاتا ہے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنے ہوم پیج سے اسکرین پہ آپ کو میرا ہوم پیج نظر آ رہا ہوگا اس ہوم پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین لائنیں ایسی ہیں which are blue and which are underline یہ تین لائنیں جو ہیں these are called hyperlinks hyperlink سے مراد اگین یہی ہے کہ میں اس پہ کلک کروں گا اور میں کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا فار ایگزامپل اگر میں ورچوئل یونیورسٹی کے ہائپر لنک پہ کلک کروں گا تو میں ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ پہنچ جاؤں گا اگر میں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے ہائپر لنک پہ کلک کروں گا تو میں جو یہ کورس ہے introduction to computing C S one one اس کے ہوم پیج پہ پہنچ جاؤں گا میرے ویب پیج پہ آپ کو ایک چیز اور بھی نظر آ رہی ہوگی اوپر رائٹ ہینڈ کارنر میں آپ کو میرے پیج کا یو آر ایل بھی نظر آ رہا ہوگا تو جناب اگر آپ نے کسی ویب پیج پہ جانا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ اس کا یو ایل پتا ہو یا پھر آپ کو کوئی ایسا پیج پتا ہو جہاں پہ جس پیج پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کے ہائپر لنک موجود ہو so you move around the web with the help of U R Ls اور ہائپر لنکس یہ دونوں چیزیں جو ہیں they are gateways to other web pages and you go to those those either by typing in the U R L یا پھر by clicking on the hyperlink ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ اچھا میں براؤزنگ کر رہا ہوں کتنے ویب پیجز ہوں گے جس پہ میں جا سکتا ہوں چند سال پہلے 1999 میں ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ there a total of 800 million web pages which is a huge number لیکن 2002 کا جو ایسٹیمیٹ ہے that says currently there are are eight billion web pages eight billion may not sound much to you لیکن it is a huge number فرض کریں کہ آپ یہ سارے کے سارے ویب پیجز دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ you are looking for some information اگر آپ ہر ویب پیج کو دیکھیں اور ہر ویب پیج پہ تقریباً ایک منٹ سرف کریں تو آپ کو پتا ہے آپ کو کتنے سال لگیں گے آپ کو جناب پندرہ ہزار سال لگیں گے کہ آپ آٹھ بلین ویب پیجز کو ایک ایک منٹ کے لیے دیکھ سکیں پندرہ ہزار سال کا عرصہ خاصا لمبا ہوتا ہے اتنی عمر کس کی ہوتی ہے لیکن ہاں اگر مرزا صاحب آپ کو دعا دے دیں تو شاید آپ کی عمر بھی اتنی ہو جائے انہوں نے بہت سال پہلے کسی کو دعا دی تھی کہ تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار تو جناب اگر ہزار برس ہوں اور ہر برس میں پچاس ہزار دن ہوں تو ہمارے لحاظ سے یہ ایک لاکھ چالیس ہزار نارمل سال بنتے ہیں تو اگر مرزا صاحب آپ کو یہ دعا دیں ان کی دعا قبول ہو تب آپ کے پاس اتنی زندگی ہے کہ آپ سارے کے سارے ویب کو دیکھ سکیں لیکن آخر کب تک اس سال آپ دیکھ لیں گے اگلے سال دیکھ لیں گے لیکن دس سال کے بعد ایون اف مرزا صاحب کی دعا آپ کے بارے میں قبول ہوتی ہے پھر بھی آپ کی زندگی اتنی نہیں ہوگی کہ آپ سارے کے سارے ویب کو ایک ایک منٹ کے لیے دیکھ سکیں کیونکہ آج سے دس سال کے بعد آٹھ بلین سے کہیں زیادہ ویب پیجز ایگزٹ کر رہے ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویب اتنی تیزی سے گرو کیوں کر رہا ہے انیس سو ننانوے میں آٹھ سو ملین تھے تین سال کے بعد ٹو تھاؤزینڈ ٹو میں آٹھ بلین ہو گئے دس سال کے بعد نہ جانے کتنے بلین ہو جائیں گے کیا وجہ ہے اس کی یہ ویب اتنی تیزی سے گرو کیوں کر کر رہا ہے تو جناب اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویب پہ کوئی کنٹرولز نہیں ہے ویب کے اوپر اگر آپ اپنا کچھ کانٹینٹ رکھنا چاہتے ہیں you don't have to ask for anybody's permission آپ کے جو جی میں آئے آپ ویب پہ ڈال سکتے ہیں nobody is able to tell you no you can't do it نہ صرف یہ آپ اپنے پیج پیج پہ کسی بھی کا ہائپر لنک رکھ سکتے ہیں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جناب اپنے پیج پہ میرا ہائپر لنک نہ رکھو سو یہ جو این آر کی ہے یہ جو فریڈم ہے اس کی وجہ سے ویب دن ب دن بڑھتا اور مزید بڑھتا اور مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ویب کی گروتھ جو ہے وہ ایک بہت ہی تیز رفتار سے ہو رہی ہے لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں نقصان یہ ہے کہ ویب خاصا انکنسٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایک پیج پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اچھی انفارمیشن ملتی ہے وہاں پہ آپ کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ کسی اور پیج پہ جاتے ہیں جس پہ عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے آپ کسی ایک پیج پہ جائیں وہاں پہ آپ کسی ہائپر لنک پہ کلک کریں اور کچھ بھی نہ آئے آپ کے سامنے کیونکہ وہ ہائپر لنک جہاں پہ آپ کو لے کے جا رہا تھا وہ پیج اب ایگزٹ ہی نہیں کرتا یعنی ویب پہ جو انفارمیشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن ایک نقصان یہ ہے اس تیز گروتھ ریٹ کا کہ quality of that information is not that great next جناب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی چند پاپولر ویب سائٹس کون سی ہیں میری فیوریٹ ویب سائٹ پائے is Google dot com Google dot com is a search engine website اس کے بارے میں یعنی سرچ انجنس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات ابھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ جس پہ میں اکثر جاتا ہوں that is Amazon dot com which is arguably the largest e commerce site on the web C N N جو ہے نیوز کے بارے میں بہت مشہور ہے یاہو جو ہے it's a general purpose site Microsoft کی سائٹ جو ہے وہ بھی بہت فیمس ہے کیونکہ Microsoft is the largest software development company in the world اس کے علاوہ امریکہ میں ایک آئی ایس پی ہے اے او ایل ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ پاپولر ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے ویب سائٹ کا لفظ یوز کیا ویب سائٹ سے کیا مراد ہوتی ہے ویب پیج کی تو ہم نے بات کر لی website is a collection of web pages لیکن a collection of related web pages اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو اس وقت تین یو آر ایل نظر آ رہے ہیں پہلا جو ہے وہ ہے W W W dot V U dot edu dot P K دوسرا یو آر ایل میرے اپنے ہوم پیج کا ہے اور تیسرا یو آر ایل جو ہے وہ اس کورس یعنی C S one O one course کے ہوم پیج کا ہے ان تینوں یو آر ایل میں آپ کو کچھ چیزیں کامن نظر آ رہی ہوں گی یعنی جو پہلا پورشن ہے تینوں یو آر ایل کا وہ ایگزیکٹلی دا سیم ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں یو آر ایل جو ہیں یہ ایک ہی ویب سائٹ کا حصہ ہے یعنی they are three different web pages but they belong to the same website so website is a collection of related آپ نے ایک اور ٹرم سنی ہوگی ہوم پیج ہوم پیج کیا ہوتا ہے ہوم پیج جس طرح کسی بھی کتاب کا کسی میگزین کا ایک کور پیج ہوتا ہے دا ٹاپ موسٹ پیج اسی طرح کسی بھی ویب سائٹ کا بھی ایک کور پیج یا ٹاپ موسٹ پیج ہوتا ہے ٹریڈیشنلی اسے ہم ہوم پیج کہتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کا ہوم پیج جو ہے اس کا ایڈریس بڑا سیدھا سا ہے W W W dot V U dot edu dot P K تھوڑی دیر پہلے ہم نے سرچ انجنس کا تذکرہ کیا تھا سرچ انجن بہت امپورٹنٹ اور یوزفل ٹولس ہیں سرچ انجنز کرتے کیا ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ ہر وقت ہر لمحے ویب سائٹس کو نئی نئی ویب سائٹس کو ڈھونڈتے پرکھتے رہتے ہیں اور وہاں پہ انہیں جو بھی نظر آتا ہے جتنی بھی ٹرم جتنے بھی ورڈز کی ورڈز نظر آتے ہیں ان کو بھی انڈیکس کرتے رہتے ہیں ان کو بھی ایک لحاظ سے ان کی ایک لسٹ بناتے رہتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میں کسی خاص ایریا میں کسی خاص آئیڈیا میں کسی خاص ٹیکنیک میں انٹرسٹڈ ہوتا ہوں تو میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ کسی سرچ انجن پہ جا کے انٹر کرتا ہوں فرض کریں کہ میں انالیٹیکل انجن کے بارے میں مزید انفارمیشن فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں سرچ انجن پہ جاؤں گا اور انالیٹیکل انجن ٹائپ کروں گا اس کے بعد میں انٹر دباؤں گا تو سرچ انجن کیا کرے گا وہ اپنے انڈیکس میں دیکھے گا اپنی لسٹ میں دیکھے گا کہ یہ دو لفظ جو ہیں انالیٹیکل انجن یہ کن کن ویب پیجز پہ آتے ہیں ان سارے ویب پیجز کی لسٹ تیار کرے گا اور وہ مجھے دکھا دے گا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے مجھے اس کا بہت فائدہ ہے کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ کن ویب پیجز پہ جا کے میں انجن کے بارے میں مزید انفارمیشن معلوم کر سکتا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ Google is one of the largest search engine in in the world کا جو انڈیکس ہے ان کی جو لسٹ ہے اس میں ابھی تقریباً دو بلین ویب پیجز ہیں تو گوگل پہ جا کے ہم اینالیٹیکل انجن کے بارے میں سرچ کریں تو اس طرح ہمیں گوگل کے پیج پہ اینالیٹیکل انجن کو ٹائپ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم سرچ کا بٹن دبائیں گے اور ہمیں ریزلٹ جو ہیں وہ ویسے نظر آئیں گے جس طرح اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں so now I have a list of almost all the pages on which the words analytical engine appear so search engine they are a very very useful tool اگر آپ کو کسی آئیڈیا کسی ورڈ کسی بھی انوینشن یا کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ کسی سرچ انجن پہ جائیں وہاں پہ جو سرچ کا فیلڈ ہے اس میں وہ ٹرم یا کی ورڈ انٹر کریں اور سرچ کا بٹن دبائیں and you will have access to maybe of pages which talk exactly about which you looking for so اب ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ویب پہ جو بھی اویلیبل ہے اس کو میں جب مرضی چاہوں جس طرح چاہوں جا کے پڑھ سکتا ہوں اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں دوسرا سوال جو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں دوسروں کی چیزیں تو پڑھ سکتا ہوں کیا میں دوسروں کو اپنی چیزیں پڑھوا سکتا ہوں can I put my own stuff on the web اس پہ کیا کوئی restriction definitely they are no restriction you just need access to a computer جو انٹرنیٹ سے ہوگا اپ ہے اگر آپ کے پاس ایسا کمپیوٹر ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے you can easily go and place your own stuff on the web you don't require anybody's permission آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اپنی چیزیں ویب پہ ڈالنے کے لیے اور جو ہی آپ اپنی چیزیں ویب پہ ڈالتے ہیں the same moment all that stuff is visible to everybody on the web جن لوگوں کے پاس بھی انٹرنیٹ ایکسس ہے وہ آپ کے ویب کانٹینٹ کو آپ کے ویب پیج کو دیکھ سکیں گے next week you will have the opportunity to learn how to do going to discuss how to page not only how to make it available آپ نے لفظ ویب بھی سنا ہے انٹرنیٹ بھی سنا ہے آر دے دا سیم یا ان میں کوئی فرق ہے difference between the term internet and the web کیا خیال ہے آپ کا دیکھیے جناب یہ دونوں ٹرمز جو ہیں often they are confused that they mean the same but they do not mean the same web is a service which runs over the internet جس طرح ہمارے شہر میں سڑکیں ہیں ان پہ بس سروس چلتی ہے اس پہ ویگن سروس بھی چلتی ہے اس پہ ٹونگا سروس بھی چلتی ہے so web is one of the services and internet is like those roads so internet is the infrastructure جس کے اوپر ویب چلتا ہے ایک چیز اور کہ وین وی سے دا ورلڈ وائڈ ویب اور دا ویب اور W W W we mean the same لیکن internet and the web they do not mean the same thing please make a note of that ایک اور سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ویب پہ بے شمار انفارمیشن اویلیبل ہے لیکن کس کس چیز کے بارے میں تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے ویب پہ ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے everything known to mankind it has about it available on the web اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ زیادہ تر تو ٹیکسٹ کی صورت میں ہے لیکن اب بے شمار امیجز بھی ویب پہ اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ساؤنڈ کی صورت میں بھی انفارمیشن اویلیبل ہے ویڈیو کی صورت میں بھی اینیمیشن کی صورت میں بھی ایک اور انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ ویب کو شروع ہوئے بہت عرصہ ہو گیا 1989 سے اب تک بارہ تیرہ سال گزر گئے تو اب تک ویب کا امپیکٹ کیا ہے ویب نے کمپیوٹنگ کو کیسے چینج کیا ہے ویب نے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ کیا ہے ویب نے ہماری کامرس کو ہمارے بزنس کو کس طرح چینج کیا ہے سو میرے خیال میں ان تینوں چاروں چیزوں پہ ویب کا ایک بڑا ہیوج امپیکٹ ہوا ہے آپ اگر کمپیوٹنگ کو ہی لے لیں ویب کی وجہ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کی تعداد جو کمپیوٹر یوز کر رہے تھے وہ وقت کے ساتھ بہت تیزی سے بڑی ہے because everybody wants to get to the information that is available on the web اس کی وجہ سے کیا فرق پڑا اس کی وجہ سے فرق یہ پڑا کہ کمپیوٹر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی کمپیوٹرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کی وجہ سے کیا ایک اور فرق پڑا کہ کمپیوٹر بے شمار لوگوں نے یوز کرنے شروع کیے اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بھی کم ہو گئی سو so ویب کی وجہ سے کمپیوٹرز سستے ہو گئے ایک اور چیز جو ہوئی وہ یہ کہ اب بے شمار لوگ ویب کو یوز کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں وہ آر ناٹ ٹیکنیکل پیپل وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہیں وہ عام لوگ ہیں عام بزنس مین ہاؤس وائفس چھوٹے چھوٹے بچے all of those people who are not technically trained they use the web اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فرق پڑا اس کی وجہ سے کمپیوٹر سائنٹسٹ کو ایکسٹرا ایفرٹ کر کے کمپیوٹنگ کو اور سمپل بنانا پڑا اور یوزر فرینڈلی بنانا پڑا تو یہ تو کمپیوٹنگ کی بات ہو گئی اب دیکھتے ہیں کہ ویب کا ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوا ہماری سوسائٹی ویب کی وجہ سے کس طرح چینج ہوئی ہے تو میں دو چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا ایک پازیٹیو اور ایک نگیٹو پازیٹیو یہ کہ ویب کے ذریعے ایک چیز جو خاصی عام ہو گئی ہے وہ affordable and user friendly communication ہے اس کی وجہ سے گلوبل ولیج جو ہے ذرا شرنک کر گیا ہے لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے نگیٹو افیکٹ جو ہوا وہ یہ کہ خاصے بزنس پیپل جو ہیں جو اپنے لوگ بزنس چلاتے ہیں وہ جو گھر پہ بھی آتے ہیں تو اپنا کام گھر پہ لے آتے ہیں یعنی گھر پہ بیٹھ کے بھی they are communicating with their business چاہے وہ ان کا لوکل بزنس ہو چاہے ان کا انٹرنیشنل بزنس ہو وہ گھر پہ بھی بیٹھے کمپیوٹر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اب کم ٹائم دیتے ہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے اپنے ماں باپ اپنی بیوی اپنے بہن بھائی کو کم ٹائم دیتے ہیں اپنے کمپیوٹر اور اپنے بزنس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ کئی فیملیز میں لائف متاثر ہوئی ہے کوالٹی آف لائف خراب ہوئی نیکسٹ چیز جو ہم دیکھنا چاہیں گے وہ ہے ویب کا اثر بزنس پہ بزنسز پہ یعنی کامرس پہ ویب کا بے شمار اور ہیوج امپیکٹ ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ اگر میں اپنے بزنس کو ویب پہ لے کے جاتا ہوں اور کوئی صاحب جن کو میں نہیں جانتا وہ میرے بزنس کے بارے میں انفارمیشن کو ویب پہ دیکھتے ہیں he gets in touch with me میں نے ان کو جا کے نہیں پکڑا وہ مجھے آگے پکڑتے ہیں so the moment I take my business on the web I a global business اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ صاحب میرے شہر میں یا میں ان کے شہر میں ہوں as long as I am on the web اور وہ میرے ہوم پیج میری ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں he has all the information about me and my business اور اگر انہیں میرے بارے میں یا میرے بزنس کے بارے میں بات چیزیں پسند آتی ہیں then we can start talking and start a business relationship so web کی وجہ سے یہ پاسبلٹی کہ آپ ایک گلوبل بزنس بن جائیں پڑ گئی ہے the you the moment you on the web the for you start page for your business میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ گلوبل بزنس بن گئے تو آپ کے پاس بلینز آف ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دا پاسبلٹی پاسبلٹی بھی نہیں تھی اس سے پہلے اگر آپ کا بزنس یہاں پہ ہے آپ کو اینڈ کسٹمر تک پہنچنا اگر وہ کسٹمر آپ سے دس ہزار میل دور ہو خاصا مشکل تھا now it is much simpler because of the web ایک چیز اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ who invented the idea of the world wide web and why تو جناب یہ ایک صاحب تھے جو یورپ میں نیوکلیر انرجی کی ریسرچ کر رہے تھے British national physicist Tim Berners Lee 1989 میں انہیں ویب کا خیال آیا تھا اور ان کی سوچ بڑی سادی سی اور ایک بڑے سمپل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تھی وہ صرف یہ پرابلم سالو کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھی سائنٹسٹ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز اپنے ڈاکیومنٹس آسانی سے شیئر کر سکیں اوور کمپیوٹر نیٹورکس تو اس لیے he came up with the idea of the world wide web تو خاصا عرصہ ہو گیا 1989 سے اب تک بہت سال ہو گئے ویب نے ہیومن کائنڈ کو انسانی نسل کو ایک بہت زبردست کیپبلٹی دی ہے انفارمیشن شیئر کرنے کی ایک سوال جو کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا ٹول ہے بڑا اچھا میڈیم ہے انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے کیا اس میں کوئی خامی بھی ہے کیا اس میں کوئی ویکنس بھی ہے کیا اس میں کوئی ایسی پرابلمس ہیں جن کو اگر ہم فکس کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو جناب اس کا جواب ہے بالکل and let's just talk about one of them جس فارم میں ویب آج کل ہمیں نظر آتا ہے it was designed for humans کہ ہیومنس اس پہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھیں اس پہ جو گرافکس ہیں اسے دیکھیں اور اس سے نالج حاصل کریں لیکن یہ ویب جو ہے یہ کمپیوٹرز کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا یعنی اگر کمپیوٹر کسی ویب پیج پہ جاتا ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اس کا میننگ اخذ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ was was design design for for it humans to to understand understand not computers تو کمپیوٹرز کو بہت پرابلمس ہوتی ہیں جب وہ کسی ویب پیج پہ جاتے ہیں دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ان کو اس کا کانٹینٹ سمجھ نہیں آتا جو چیزیں ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہیں کمپیوٹرس کو سمجھ نہیں آتی میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں یہ میرا ویب پیج آپ کی اسکرین پہ سر نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو دیکھوں یا آپ اسے دیکھیں یا کوئی بھی اسے دیکھے وہ کہیں گے الطاف خان یہ تو ان صاحب کا نام ہوگا ورچوئل یونیورسٹی یہ ان کے امپلائر کا نام ہوگا ہمیں کس طرح پتہ لگتا ہے because we are human with experience we know کہ عموماً ایسی چیزوں کا یہ مطلب ہوتا ہے لیکن جہاں تک کمپیوٹر کا تعلق ہے وہ جب ورچوئل یونیورسٹی یا الطاف خان دیکھے گا اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کمپیوٹرس کو تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کمپیوٹرس کو ہمیں بتانا پڑے گا name is equal to Altaf Khan employer is equal to virtual university تب جا کے انہیں پتا لگے گا کہ یہ الطاف خان کیا چیز ہے ورچوئل یونیورسٹی کیا چیز ہے سو so, جس طرح آج کل ویب پہ انفارمیشن نظر آتی ہے کمپیوٹرز کو اس کی سمجھ نہیں آتی جس طرح آج کل کے ویب پیجز ہیں ان کی صرف ہیومنس کو آسانی سے سمجھ آتی ہے کمپیوٹرز کو نہیں آتی اینڈ that is the key weakness of the web as we know it right now آج کل کے ویب میں that is one of the problems that is one of the key weaknesses تو اب کیا ہوگا precisely for this reason the web of the future will be different the web of the future will be different from the web of today day the future of the web will be semantic the web of the future will be called the semantic web semantic web اور آج کل کے ویب میں کیا فرق ہوگا سیمینٹک ویب میں انفارمیشن اس طریقے سے پرزینٹ ہوگی کہ کمپیوٹرز اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ سیمینٹک ویب کو ہیومنز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے وہ بھی کر سکیں گے so semantic web is not going to replace the current web it will be in addition to that تو یعنی ویب پیجز پہ جس طرح آج کل انفارمیشن نظر آتی ہے تقریباً اسی طرح نظر آئے گی لیکن جب کمپیوٹر اسے دیکھیں گے انہیں کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی نظر آئے گی سو سیمینٹک ویب اور آج کل کے ویب میں یہی فرق کہ semantic web is design for to understand and manipulate آج کل کا ویب جو ہے it is designed for humans to understand semantic web کے بارے میں اگر آپ کچھ اور انفارمیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ٹم برنز لی صاحب نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے جس کا یو آر ایل اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا make sure that you go and take a look at that article آج کل کے ویب پہ سیمینٹک کانٹینٹ بہت کم ہے اتنا زیادہ سیمینٹک کانٹینٹ آج کل کے ویب پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ چینج ہوتا جائے گا اور پانچ سال کے عرصے میں تقریباً پانچ سال کے عرصے میں a amount of semantic content will be available on the web ایک اور یوزفل ویب پیج اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا وہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز اس کا ویب پیج ہے اس کا یو آر ایل بھی اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ اس ویب پیج پہ جائیں and you will find lots of interesting and useful information over there so let summarise what have learn today پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے world wide web is a huge resource of information اور اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ لاجیکلی وہ آپ کو ایک ہی چیز لگتی ہے لیکن ایکچولی وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے دنیا میں بے شمار کمپیوٹرز ہیں جس پہ بے شمار انفارمیشن اویلیبل ہے اور آپ اس کو ایک بڑے سادے انٹرفیس سے ایکسس کر سکتے ہیں اس کو ایکسیس کرنے کے لیے یا تو ان ویب پیجز کا یو آر ایل آپ کو پتا ہو یا پھر آپ کسی ایسے ویب پیج پہ جائیں جہاں پہ ان ویب پیجز سے ریلیٹڈ ہائپر لنکس موجود ہوں تو ویب کیسے کام کرتا ہے web works through hyperlinks اور یو آر ایلس ایک چیز اور جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ ویب سے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑا ہے ہم نے دیکھا کہ ویب کی وجہ سے کمپیوٹرز سستے ہو گئے ہیں ویب کی وجہ سے کمپیوٹرز کو یوز کرنا آسان ہو گیا ہے they are more user friendly now ہم نے یہ دیکھا کہ ویب کی وجہ سے کمیونیکیشن بھی سستی ہو گئی ہے اور زیادہ یوزر فرینڈلی ہو گئی ہے اور ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ویب کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کی فیملی لائف نگیٹیولی متاثر ہوئی ہے یعنی خراب ہو گئی ہے جہاں تک بزنس کا تعلق ہے ویب نے وہاں پہ بہت زیادہ امپیکٹ دیا ہے یعنی ویب کی وجہ سے بزنس کے پاس اب یہ اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ گلوبل بننا چاہیں تو ان کو زیادہ دشواریاں نہ ہوں آخر میں ہم نے بات کی سیمینٹک ویب کی ہم نے کہا کہ آج کل کا ویب جو ہے it was designed for human beings وہ اس لیے بنا تھا کہ ہیومنس اس کو دیکھیں اور اس سے فیض حاصل کریں لیکن فیوچر کا ویب جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا اسے ہیومنس انفارمیشن حاصل کر سکیں گے بالکل لیکن فیوچر کا ویب یعنی سیمینٹک ویب جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی وہ یہ کہ کمپیوٹرز سیمینٹک ویب پہ جا کے انفارمیشن کو بہتر طور پہ ایکسٹریکٹ کر سکیں گے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اس سے میننگ نکال سکیں گے اور اس کو مینیپولیٹ کر سکیں گے آج کل کا web is focused on us the web of the future will not only focused on us but also focused on computers it will be understandable not only by us but also by computers تو جناب یہ تو تھی آج کی بات اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم کی بات it's a very exciting lecture next time اگلی دفعہ ہم بات کریں گے مختلف طرح کے کمپیوٹرز کی کہ ہم کمپیوٹرز کو کلاسیفائی کس طرح کرتے ہیں کہ جو سپر فاسٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں انہیں ہم سپر کمپیوٹرز کرتے ہیں اس کے علاوہ مین فریم کمپیوٹرز ہوتے ہیں سرورز ہوتے ہیں پرسنل کمپیوٹرز ہوتے ہیں پورٹیبل کمپیوٹرز ہوتے ہیں پام ٹاپس ہوتے ہیں ویئربل کمپیوٹرز ہوتے ہیں will talk about their capabilities and their uses اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم کریں گے وہ ہوگی کہ یہ سارے کے سارے جو ٹائپس آف کمپیوٹرز ہیں ان میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں مثلاً یہ کہ ان سب کمپیوٹرز میں ان پٹ دینے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے ان سے آؤٹ پٹ لینے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے ان سب میں پروسیسنگ ہوتی ہے ان سب میں میموری ہوتی ہے ان سب میں اسٹوریج ہوتی ہے تو یہ جو کمپوننٹس ہیں the essential components of a computer ان کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے تو جناب اس وقت تک خدا حافظ